السلام علیکم خواتین و حضرات انٹروڈکشن ٹو بزنس کے لیکچر نمبر تھرٹی نائن کے ساتھ میں آپ کا ٹیچر ندیم بٹی حاضر ہوں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کچھ کانسیپٹ کو ڈسکس کیا اور ہم نے کاسٹ آف کوالٹی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کیا ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ایک سسٹم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ہماری کچھ کاسٹ آتی ہے اس کاسٹ کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جب ہمارا پروڈکٹ اگر فرسٹ ٹائم کوالٹی پروڈکٹ نہ ہو تو ہمیں ویریس ہیڈ میں ایکسپینس کرنا پڑتے ہیں اور وہ ایکسپینس کیا تھے there was external fail cost اور ایکسٹرنل فیل کاسٹ میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں وہ پروڈکٹ جو مارکیٹ میں ہم سیل کر دیتے ہیں وہ پروڈکٹ واپس آ جاتے ہیں اگر ہماری کوالٹی اپ ٹو مارک نہ ہو دیٹ از اے کاسٹ جو پروڈکٹ ہمارے پاس واپس آتا ہے اس کی ہم ریپیئر کرتے ہیں دیٹ از اے کاسٹ کبھی کبھی ہمیں اپنے کسٹمر کی سروس دینا پڑتی ہے اگر ہماری پروڈکٹ میں کوالٹی نہ ہو customer customer visit us more often so we get to pay some customer service cost as well اسی طرح کبھی کبھی ہمیں لا سوٹ بھی فیس کرنا پڑتے ہیں جہاں پہ کسٹمر ہمارے اگینسٹ کوئی لیگل ایشوز کریٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے that is also a cost which we have to pay but this external fail cost that is internal fail cost کبھی کبھی ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہمیں ڈفرنٹ ہیڈز میں کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے and that is number one was scrap یا وہ پروڈکٹ جو مارکیٹ میں سیلبل نہیں ہے وہ مٹیریل اس کے اوپر لگ چکا ہوا ہے ہم نے اس کو اسکریپ میں کر دیا اور وہ جو ساری کاسٹ تھی مٹیریل کاسٹ اور لیبر کاسٹ اور overhead cost all that is gone we could not get anything out of that that was scrap کبھی کبھی پھر ہم انسپیکشن کرتے ہیں اور انسپیکشن کے ورائٹی آف ویز تھے کہ کبھی ہم نے را مٹیریل کی انسپیکشن کی ہے کبھی ہم نے پروسیسنگ کی انسپیکشن کی ہے ہر اسٹیج کے اوپر ہر پروسیس کے اوپر ہر اسٹیپس کے اوپر ہمارا ایک انسپیکشن کا سسٹم ہے اور پھر اینڈ پر ہم نے فنش کی جو فائنل پروڈکٹ ہے اس کی ایک دفعہ پھر ہم نے انسپیکشن کی ہے اور انسپیکشن کے ریزلٹ میں کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے جائیں گی کچھ پروڈکٹ جو ہم روک لیں گے پھر ہم نے کہا کہ تیسری قسم کی cost that was appraisal cost جہاں پہ ہم اپریز کرتے ہیں ہم اویلویشن کرتے ہیں اور اپریزل کے لیے ٹیسٹنگ ہمارے پاس سسٹم ہے ہماری آرگنائزیشن کے اندر ایک لیبس کا پورا نظام ہوتا ہے ان لیبس کے اندر اکوپمنٹ ہے وچ از ویری ایکسپینسو کوئی ہم مٹیریل یوز کرتے ہیں لیبورٹری کے اندر that can be very expensive پھر لیب کے جو اکوپمنٹ ہے اس کی ڈیپریسن اور ان کی مینٹیننس ان کی calibration all these are various expense which we have to pay یہ وہ تینوں ہیڈ ہیں جو ہم پے کرتے ہیں اگر ہماری کوالٹی بلٹن نہ ہو پھر ہمارے پاس ایک اور سسٹم ہے جو کہ کوالٹی کا سسٹم تھا جس کو ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا نام دیا اور ٹی کیو ایم میں جب ہم کوالٹی ایشورنس لے کے آتے ہیں تو پھر ہم کاسٹ کس پہ زیادہ لگاتے ہیں ہم پروینشن پہ کاسٹ زیادہ لگاتے ہیں اور پروینشن میں کوالٹی پلاننگ ہے کوالٹی مٹیریل ہے کوالٹی میتھڈز ہیں کوالٹی مشینری ہے اور پھر ہم we hire some consultant for helping us in making the decision for our organization all that cost us some money and this all is prevention cost اور کوالٹی ایشورینس جو کہ ریپلیس کرتی ہے کوالٹی کنٹرول کو کوالٹی ایشورینس میں ہم پروینشن پہ we spend more money then quality control then we we discuss one more system and that is کچھ آرگنائزیشن ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم کے ساتھ سرٹیفکیشن کرا لیتی ہیں اور وہ اسٹینڈرڈائز سسٹم جس کا نام ہم نے I S O nine thousand رکھا I S O nine thousand کیا ہے دیٹ از اے سرٹیفکیشن اور یہ سرٹیفکیشن کس چیز کی ہے یہ سرٹیفکیشن اس چیز کی ہے کہ یہ آرگنائزیشن کوئی سسٹمز ہیں جو کہ کوالٹی اچیو کرنے کے لیے بنائے گئے ہوئے ہیں ان سسٹم کو یہ آرگنائزیشن یوز کرتی ہے اور اسی طرح یہ جو سسٹم سے ایک سسٹم اور تھا ہمارے پاس that was I S O fourteen thousand and fourteen thousand discuss the issues of environment organization responsible to the society and at the response to the society requirement organization are suppose to look after the environment کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے انوائرمنٹ ڈیمیج ہو تو ایک ایسا نظام جو اس بات کو میک شیور کرے گا کہ اس آرگنائزیشن کے اندر جو بھی پروسیس ہو رہے ہیں یہ انوائرمنٹ کو ڈیمیج نہیں کر رہے اس کے لیے جو ایک سرٹیفکیشن پروسیجر ہے that is I S O fourteen thousand پھر ہم نے ویلو چین کی بات کی اور ویلو چین کیا تھا ویلو چین یہ تھا کہ ایک پروڈکٹ بننے کے دوران جتنے بھی پروسیسز ہیں اور all these process are in chain اور ہر اسٹیپ کو ہر پروسیس کو ہم ان لائن کرتے ہیں اور امپروو کرتے ہیں اور in the end we add value and we achieve greater productivity and greater see and that was the concept of value change management آج ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم ڈسکس کریں گے بینچ مارکنگ کے بارے میں بینچ مارکنگ کیا چیز ہے دیٹ از کمپیرزن جب ہم مارکیٹ میں ہیں تو کبھی کبھی ہمیں یہ بھی اب دیکھنا پڑتا ہے کہ how good we are or how bad we are comparison to some other organization in the market or how good or how bad کی ویلویشن کے لیے میجرمنٹ کے لیے ایک نظام جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے benchmarking so benchmarking is comparison with others اور اس صورت میں اب ہم اسٹینڈرڈ کوئی ایسا نہیں لے رہے رادر ہم اور آرگنائزیشن جو مارکیٹ میں ہیں جو فیلڈ میں ہیں انڈسٹری میں ہیں ان آرگنائزیشن کو ہم اسٹینڈرڈ مان لیتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں اور ان سے ہم کچھ لیسن لرن کرتے ہیں اور ان لیسنس کی لائٹ میں ہم اپنے سسٹم کو امپروو کرتے ہیں اور اس امپروومنٹ کے پروسیس میں we try to find one standardise way and that is benchmarking so benchmarking کا کانسپٹ کیا ہو گیا finding the standardise way or finding one best way of doing the things اور ون بیسٹ وے ہمیں ہمارے پاس کس طرح سے آئے گا بینچ مارکنگ میں ہم ڈفرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو اپنے پروسیس کو اپنے انسٹرومینٹس کو اور اپنی آرگنائزیشن کے کلچر کو کمپیئر کریں گے اور کمپیرزن سے ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں کہاں پہ ہم ویک ہیں دنیا کی بے شمار لیڈنگ آرگنائزیشن جو کہ ڈفرنٹ پروڈکٹس بناتی ہیں یا ڈفرینٹ سروسز بناتی ہیں وہ اپنی پروڈکٹ اور سروسز کے لیے جہاں بکش اسٹینڈرڈ کے ساتھ اپنے پروڈکٹ اور سروس کو کمپیئر کرتے ہیں جہاں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو کمپیرزن کیا جاتا ہے وہاں پہ کمپیرزن کا ایک اور طریقہ جو کہ یہ یوز کرتی ہیں دیٹ از بینچ مارکنگ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن ٹوٹل کوالٹی کے آبجیکٹو اچیو کرے یا ہماری آرگنائزیشن زیرو ڈیفیکٹ کا لیول اچیو کرے اور زیرو ڈیفیکٹ وہ کون سا لیول ہوگا جہاں پہ آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں ہمارے سسٹمس کے اندر اور ہمارے پروڈکٹس کے اندر دیر از نو ڈیفیکٹ ایٹ آل اور یہ وہ ہمارا لیول ہے جس کے اوپر ہم ایم کرتے ہیں زیرو ڈیفیکٹ لیول وہ لیول ہے جس کو ہم ایم کرتے ہیں اور جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کوشش کا جو طریقہ کار ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ان میں سے ایک طریقہ بینچ مارکنگ کا بھی ہے اور بینچ مارکنگ میں کمپیرزن کے بعد ہم اپنے آپ کو زیرو ڈیفیکٹ لیول پہ لے جائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ how can we improve our self to that level where there will be no complaint at all from the market اب آج کے ہم ڈسکشن میں یہ دیکھیں گے کہ بینچ مارکنگ کیا چیز ہے اور بینچ مارکنگ کا پورا پروسیس کس طرح ہوگا اور جب ہم ایک آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوں گے تو ہمیں بینچ مارکنگ کیسے کرنا ہوگی کون کون سے وہ پرٹیکولر ایریاز ہیں جہاں پہ بینچ مارکنگ ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس بینچ مارکنگ کے کانسیپٹ کو اپلائی کریں گے getting the quality in our our ladies and and benchmarking process میں جب ہم ان ہوں گے تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا کام ہوگا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے پروسیسز ہیں جو بینچ مارک ہم نے کرنا ہے ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس کے اندر ویریس پروسیسز ہو رہے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے پروسیس جو ہیں وہ بینچ مارک کیا جانا چاہیے پسٹ take example from sales sales میں ایک آرڈر بکنگ کا پروسیس ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر مال خریدنے سے آٹھ دن پہلے ہمیں لکھ کر آرڈر بھجوایا کریں گے اور اس کے تین دن کے بعد ہم مال سپلائی کر دیا کریں گے یہ ایک پروسیس ہو گیا آرڈر ریسیو کرنے کا اور مال سپلائی کرنے کا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ اور آرگنائزیشن جو سملر پروڈکٹس میں ڈیل کرتی ہوں اور سملر کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں وہاں پہ آرڈر پروسیس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہاں پر سپلائز کا طریقہ کار کیا ہے پیسے ریکور کرنے کا پروسیجر کیا ہے بلنگ کا پروسیجر کیا ہے all these are from the sales area اگر ہم مارکیٹنگ میں آ جائیں تو مارکیٹنگ کے اندر ہمارے پاس بے شمار پروسیسز ہیں and that process can be identification of unsatisfied need that can be sales forecasting ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری آرگنائزیشن سیلز فور کاسٹنگ کے لیے کیا میتھڈ یوز کرتی ہے اور کچھ اور آرگنائزیشن اسی کام کے لیے فور کاسٹنگ کے لیے کون سی ٹیکنیکس یوز کر رہی ہیں سو مارکیٹنگ میں فور کاسٹنگ ٹیکنیک کیا ہے پرائسنگ کی ٹیکنیکس کیا ہے ہماری آرگنائزیشن ایک سسٹم کو فالو کرتی ہے اس سے پرائسنگ کرتی ہے بینچ مارکنگ کے لیے وی وانٹ ٹو سی کہ how other organisation are pricing their products pricing systems کیا ہیں ان کے یہاں پرائسنگ میکنیزم کیا ہیں یا پرائسنگ کے لیے اسٹریٹجیز کون سی فالو کر رہی ہیں different organisation so pricing is also an area for benchmarking in marketing then can be distribution we have a distribution channel competitors they have distribution چینلورین one distribution channel benchmarking کے لیے مارکیٹنگ کے اندر ایک پروسیس ہے ڈسٹریبیوشن کا ہم اس پروسیس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ اور آرگنائزیشن کے ساتھ جو مارکیٹ میں ایگزٹ کرتے ہیں اور اس کی لائٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور جب ہم امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ پروڈکٹ میں اور پروسیس میں امپروومنٹ کا کیا پروسیجر ہے دوسری آرگنائزیشن میں جیسے ایک پروڈکٹ ہم بناتے ہیں فرض کریں کوئی کمپیوٹر کا پروسیسر بنتا ہے ہماری فیکٹری میں اور ایک اور کمپیوٹر ہے جو یہی بناتے ہوں پروسیس میں پروسیسر میں ماڈیفکیشن کے لیے امپروومنٹ کے لیے فردر ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے ہاں کیا میتھڈ اپلائی ہوتا ہے پھر آپ بات کرتے ہیں کہ فائنینشیل ریکارڈ مینٹین کرنے کا میتھڈ کیا ہے کسی آرگنائزیشن کا ہمارا میتھڈ کیا ہے اور کسی اور آرگنائزیشن کا کیا ہے ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں ہم اپنا کیش کا ریکارڈ کس طرح رکھتے ہیں وہاں پہ کیش کا ریکارڈ کیسے رکھا جاتا ہے ہم اپنی بینکنگ کی ٹرانزیکشن کو کیسے مینٹین کرتے ہیں وہاں بینکنگ کی ٹرانزیکشن کیسے مینٹین ہوئی ہوئی ہیں all these are finance areas اور کسی آرگنائزیشن کی فائنینشیل پرفارمنس کو میئر کرنے کا طریقہ کسی اور آرگنائزیشن کا کون سا ہے اور ہماری آرگنائزیشن کا کیا ہے there is all identification of the process کہ what is the process which we want to benchmark تو جب ہم یہ بات کریں گے کہ کون سا پروسیس بینچ مارک ہونا چاہیے تو سارے پروسیس کی ہم کوئی لسٹ ڈیولپ کریں گے کہ فائنانس کے اندر کون کون سے پروسیسز ہیں امپروومنٹ اینڈ انوویشن میں کون کون سے پروسیس انوالوڈ ہیں کسی آرگنائزیشن کے مارکیٹنگ سسٹم کے اندر کون کون سے پروسیس ہیں سیلے میں کون کون سے پروسیس ہیں اور ابو آل تو مینجمنٹ پریکٹس میں آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے کون کون سی پلاننگ ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں کون سی بجٹنگ ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں ورک شیڈیولنگ کیسے ہوتی ہے ریگولرٹی کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے انسینٹو کیسے دیے جاتے ہیں اور اگر ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں آ جائیں تو سلیکشن کے پروسیجر کیا ہیں کسی آرگنائزیشن میں موٹیویشن کیسے ہو رہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ worker in one organisation are relatively highly motivated then worker in another organisation تو ہم جاننا چاہیں گے کہ موٹیویشن کا پروسیس کیسے ہو رہا ہے وہاں پہ کسی ایک آرگنائزیشن میں کون سا طریقہ استعمال ہو رہا ہے موٹیویشن کا پھر ایک بہت بڑا کام That is technology. And in this technology area, we want to determine that which particular technology is being used by an organization. Is it uh, indigenous or local technology, or imported technology, or some automation, technological technological process کسی ایک آرگنائزیشن میں کسی ایک پروسیس کو کرنے کے لیے کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں all these are various areas of concern for benchmarking جہاں پہ مینجمنٹ آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ کون کون سے پروسیسز بینچ مارک کرنا ہے سو پروسیس بینچ مارک کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑی لسٹ بنا لی ان ساری ایکٹیویٹیز کی جن کو بینچ مارک کیا جا سکتا ہے یا کسی آرگنائزیشن کے اندر ہونے والی all activities under each activity we can make a list of all the process کون کون سے پروسیس ایک آرگنائزیشن میں ہو رہے ہیں اب جب آرگنائزیشن کے پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی ایک آرگنائزیشن کے ایک پروسیس کے اندر وہ کون کون سے کی انڈیکیٹر ہیں وہ کون کون سے کی فیکٹر ہیں جن کو ہم بینچ مارک کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم ایک پروڈکٹ کو بینچ مارک کرنا چاہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پروڈکٹ کی شیپ کیا ہے ہمارے پروڈکٹ کا شیپ کیا ہے اور کمپیریٹر کے پروڈکٹ کا شیپ کیا ہے ہماری کمپنی ایک شیونگ ریزر بناتی ہے اور ایک کمپیوٹر کی کمپنی شیونگ ریزر بناتی ہے تو we will benchmark the shapes may be the colours may be the size may be the weights may be angles and certainly the performance as well so جب ہم پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں تو various angles of the product these can be benchmark اور جب ہم سیلنگ یا مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہوں گے تو we might like to benchmark the cost کہ ایک پروڈکٹ ہماری پرائز کیا ہے اور کمپیوٹر کی پرائز کیا ہے اور ہمیں ایک پروڈکٹ کتنے میں کاسٹ کرتا ہے اور کمپیوٹر کو کتنا کاسٹ کرتا ہے کاسٹ میں پھر there are heaps of areas جہاں پہ ہم بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں and there is variety of heads in costing for example promotion کے لیے ہم کتنی کاسٹ پے کرتے ہیں اور کوئی کمپیٹیٹر یا کوئی اور مینوفیکچر کوئی اور سیلر کتنا پے کرتا ہے that is a cost factor we need to know the productivity as well کسی آرگنائزیشن کی پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے اور جب ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہوں گے تو we actually compare input with outcome کہ ہم کتنا را مٹیریل لگا رہے ہیں کتنے اکنامک ریسورسز ہم انویسٹ کر رہے ہیں اور اس سے کتنی پروڈکٹیوٹی لیتے ہیں فار ایگزامپل ہماری کمپنی لیٹ سپوز اگر ہماری کمپنی میں شو میکنگ ہوتی ہے تو ہم لیدر کی شیٹس لیتے ہیں ان شیٹس کو کاٹ کے ہم شو بناتے ہیں تو وی ول بی کنسرن کہ ہماری productivity from one sheet and productivity of other organisation from the same sheet وہ کتنی ہوگی ہم کتنے ریسورسز لگا رہے ہیں ایک پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اور کوئی اور مینوفیکچرر آر کمپیٹیٹر اسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے کتنے ریسورسز انویسٹ کر رہے ہیں that is also comparable thing so it can be cost it can be productivity it can be the mixture of the ingredients ہماری آگ میں پروڈکشن کرتے ہوئے کون کون سے انگریڈینٹ ہم یوز کرتے ہیں اور کون کون سے انگریڈینٹس ہمارے کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں and we would like to know and compare کہ کون کون سا پرٹیکولر انگریڈینٹ ہمارا اور ہمارے کمپیوٹر کا ڈفر کرتا ہے کہاں کہاں پہ ہمارا فرق آ جاتا ہے اب یہ ہو گیا ہمارا انگریڈینٹس اور مٹیریل کے کمپونیٹ جو ہم یوز کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے لیے دیٹ از ٹائملینس اب بہت بے شمار آرگنائزیشن ایسی ہیں جہاں پہ time is the essence time is very very important thing let's take example of airlines airline پہ جب پیسنجر ٹریول کرتے ہیں have a very key concern and the time کتنی ٹائملی سروس ہے اور اب ٹائم آلموسٹ ہر ایریا میں ہو گیا ہوا ہے کہ ایک بینک میں ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ چیک دے کر پیمنٹ لینا چاہتا ہے تو وی کین بینچ مارک کے چیک دینے سے لے کے پیمنٹ ہونے تک کتنا ٹائم لگتا ہے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ہے کسٹمر آئے کسٹمر نے آ کے آرڈر پلیس کیا آرڈر لینے سے پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ ہونے تک کتنا ٹائم لگا that also that is also benchmarking so benchmarking of timing so timing in service in shape of airlines may be a bank may be a restaurant be an education institution may be an office so wherever we are we want to make a comparison کسی ایک پروسیس میں جیسے بینک کا پیمنٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں سے چیک سے لے کے کیش تک دینے کا جو ایک اسٹیپ تھا اس اسٹیپ پہ کتنا ٹائم لگا so we want to compare and evaluate اس آئیڈیا کو اسپورٹس میں اب بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے اسپورٹس پیپل نے کہ ہم اگر سپوز وی پلے ہاکی تو ہاکی کے پینلٹی کارنر لگانے میں کتنا ٹائم کتنے سیکنڈ لگتے ہیں بال کو تھرو کرنے سے لے کے ہٹ کرنے تک اور اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے وی بینچ مارک کہ وہ کنٹریز یا وہ ٹیمز جو دنیا میں کوئی لیڈنگ پوزیشن رکھتی ہیں وہ اس ایریا میں کتنا ٹائم لیتی ہیں تو that is timeliness one more area that is differentiation how one marketer اور one seller differentiates its products from the competitors اب یہ ایک اور ایریا ہو گیا فار دا بینچ مارکنگ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ مارکیٹ میں کمپیٹیٹر سے ڈفرینٹ ہو لیکن اس ڈفرینس کے لیے ہم کیسے ججمنٹ کریں گے کہ ہم اپنے وہ آبجیکٹو اتنا افیکٹولی اچیو کر رہے ہیں جتنا افیکٹولی ہمارا کوئی کمپیٹر کر رہا ہے یہ ججمنٹ کرنے کے لیے again we have a comparison ایک میں پرچیز کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہوگا دوسری آرگنائزیشن میں پرچیز کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہوگا اور یہ جو پروسیجرس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں یہ وہ کام ہے جو آپ اکثر کرتے ہیں جیسے آپ ایک کالج اور ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ادارے میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا پروسیجر تھا دوسرے ادارے میں ایڈمیشن لینے کا کیا پروسیجر تھا and which was more efficient یہ جب ہم کمپیرسر کر رہے ہوتے ہیں کہ which one is more efficient that was benchmarking so ہم نے کیا کیا ہم نے وہ ویریبل ایک پروسیس ڈیفائن کیے پہلے پھر پروسیس کے اندر ہم نے ویریبل ڈیفائن کر دیے کہ یہ وہ ویریبلز ہیں یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے فار دا امپروومنٹ سو دو کام ہم نے کر لیے پروسیسز اور پھر کی ویریبلز اور وہ جو کی ویریبل ہیں these can be in hundred these can be in hundred or even these can be even in thousand جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم بھی اس پہ لگاتی ہیں اور بہت زیادہ انرجی اس بات پہ لگاتی ہیں to define the comparable process and to distinguish or define key variables جن کو ہم نے بینچ مارک کرنا ہے اب ہم نے بینچ مارکنگ کی پریکٹس سٹارٹ کرنا ہے ہمیں پروسیسز کی سمجھ آ گئی کہ کون کون سے پروسیسز ہیں جو ہم نے کمپیئر کرنے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویریبلس کی لسٹ موجود ہے نا کہ ان ویریبلس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے ود دا مارکیٹ اب ہم تھوڑا آگے چل رہے ہیں کہ جتنے بھی اور مینوفیکچرر یا مارکیٹر یا بزنس ہاؤسز جو مارکیٹ میں ایگزٹ کرتے ہیں اب ہم نے ان میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وچ ون از دا بیسٹ اور جب ہم کہتے ہیں which one is the best تو پاسبلٹی از دیئر کہ ہمیں کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن کوئی ایک ایسا ادارہ کوئی ایک ایسا پروڈکٹ نہ ملے جو ہر ایریا میں بحث ہو جیسے آپ لوگ اپنا موبائل ٹیلیفون فون یوز کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک موبائل فون آپ کے پاس ایسا ہے جس کے بٹن پریس کرنا آسان ہوگا جبکہ دوسرے میں مشکل ہوگا ایک کی بیٹری کی لائف دوسری کی بیٹری کی لائف سے ڈفرنٹ ڈفر کرتی ہوگی ایک کلر اور design as compare to colour and design of another company یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کا ایک سیل فون کا ڈیزائن تو اچھا ہے لیکن بیٹری کی لائف کم ہے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑ گیا کہ design wise which one is the best in the class and life of the battery wise which one is the best in the class اور ڈسپلے اسکرین کس کی زیادہ اچھی ہے which one is the best in the class weight wise which one is the best in the class colour کون سا موبائل فون ایسا ہے جس میں کلر زیادہ اچھے ہیں ان دا کلاس تو اسٹیپ نمبر تھری پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ پروڈکٹس وہ آرگنائزیشن جو لیڈ کرتے ہیں کسی ایک ایریا میں ہم بینچ مارکنگ پروسیس کو اسٹارٹ کیا تھا ہم نے آئیڈینٹیفکیشن آف دا پروسیس کہ پاسبلی کون کون سے پروسیس ہیں جہاں پہ بینچ مارکنگ ہو سکتی ہے پھر پروسیس کے اندر ہم نے کی ویریبل ڈیفائن کیے کہ یہ وہ ویریبلس ہیں جن کو ہم نے بینچ مارک کرنا ہے اب ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم ایسی آرگنائزیشن کو ڈیفائن کریں جو کی پوزیشن ہولڈ کرتی ہیں ان دا کلاس کہ اگر ہم ریسٹورینٹ ہے ہمارا تو مارکیٹ میں کون سا ایسا ریسٹورینٹ ہے جس کی کٹلری بہترین ہے کون سا ریسٹورینٹ ایسا ہے جس کا انٹیریئر سب سے اچھا ہے کون سا ریسٹورینٹ ایسا ہے جہاں پہ سروس سب سے اچھی ہے کہاں پہ ایسا ریسٹورینٹ ہے جس کے مینیو میں ورائٹی زیادہ اویلیبل ہے یہاں پہ پارکنگ زیادہ اویلیبل ہے یہاں پہ لائٹنگ سب سے اچھی ہے یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑ گیا جیسے اگر ایک ایئر لائنس کو بینچ مارک کرنا پڑے تو ایئر لائن والے ایک لسٹ بنائیں گے کہ کون سی ایئر لائن ہے جو timeliness wise time wise best perform کر رہی ہے comfort wise services wise safety record wise handling of the luggage wise ground handling wise اور cabin staff wise so different areas میں ہم ڈفرنٹ ایئر لائنس کو اینالس کر سکتے ہیں کہ کون سے ایریا میں کون سی ایئر لائن ایسی ہے کون سے ایریا میں کون سا ریسٹورینٹ بہتر تھا کون سے ایریا میں کون سا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بہتر تھا یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا making a list of the leader in the area so ladies and gentlemen میرے اس پارٹ آف کنورسن کا مطلب یہ تھا کہ we might not be able to find one organisation which is best in all areas and we way might not be able to find a product which is best from all dimensions so ہمیں ان ڈائمینشن کی ایک لسٹ بنانا پڑے گی وچ آر دا کی ویریبلز اور پھر ہمیں وہ آرگنائزیشن آگے لکھنا پڑے گی کہ اس ویریبل کے پوائنٹ آف ویو سے کون سی بیسٹ آرگنائزیشن ہے اگر آپ انٹیریئر آف اے ریسٹورینٹ کی بات کریں تو کون سا ایسا ریسٹورینٹ uh, ہے جس کو بینچ مارک کرنا چاہیے تو this was step number three جہاں پہ ہم نے leading leading in the class organisation کو یا پروڈکٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا and now we have to measure our own performance اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بینچ مارک جب کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی پرفارمنس کو دیکھی جائے اور اپنی پرفارمنس کا طریقہ کیا ہوگا ہم ان سارے ایریاز میں جو ایریاز ہم نے ابھی انلسٹ کیے تھے ان سارے ایریاز میں سائنٹیفکلی کیلکولیٹ کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہماری پرفارمنس جا رہی ہے ان ویرائٹی آف ایریاز جیسے ہم نے ایک ایک ریسٹورینٹ کی ایگزامپل لی ہے کہ کسٹمر کے آنے سے لے کے فوڈ کی سروس تک کتنا ٹائم لگتا ہے اب ایک تو ہم نے اس ریسٹورینٹ کو اینالس کر لیا وچ از لیڈنگ ان دا فیلڈ اب ذرا اپنا اسکیل لگا کے اپنے ہمیں ایویلویشن بھی کرنا پڑ جائے گی کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں ہماری انٹیریئر کی کیا ریٹنگ ہے ہماری پرفارمنس کسی ایک ایریا میں کیا ہے اب یہ کام شروع ہو گیا we can take a piece of paper and on one sheet start marking our own performance right اور جب ہماری اپنی پرفارمنس ہمارے سامنے آ جائے گی تو اب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ we should be we should compare our self with the other جیسے میں نے ابھی اگزامپل لی ہے کہ اگر ہم کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں جیسے میں نے ہاکی کی ایگزامپل لی ہے کہ ایک پینلٹی کارنر لگاتے ہوئے کتنا ٹائم ایک ٹیم لیتی ہے اور کتنا ٹائم دوسری ٹیم لیتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کون سی ایک ایسی ٹیم یا کون سا ایک particular country penalty corner convert کرنے میں سب سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے پھر ہم ان کی ٹائمنگ لے لیں گے اور اپنی ٹائمنگ کو بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے اور ان دونوں کیلکولیشن کے درمیان میں ایک گیپ آ گیا and now we are in position to identify the gap and that was basically the main objective behind benchmarking that we should be able to identify the gaps where are we weaker where our performance is not up to mark یہ گیپ اینالس کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا پروسیس کیا اب جب گیپ سامنے آ گیا تو اب نیکسٹ کام شروع ہوا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ we have to take some measures to bridge that gap کہ جو ہمارا پرفارمنس اور مارکیٹ میں کسی اور کی پرفارمنس ہے ان کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ کو اب ہم نے برج بھی کرنا ہے اور وہ برج کرنے کے لیے کیا ہوگا کیا پالیسی بنے گی کیا اسٹریٹجی ہوگی کیا ڈیسیزن میکنگ ہوگی کیا پلاننگ ہوگی all that is the matter of decision making by the top management so benchmarking process کو uh, ہم نے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کیا کیا ہے ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو اپنی پرفارمنس کو اپنے فیچرز کو اپنے پروڈکٹ کو اپنے پروسیسز کو کمپیئر کیا ہے with the processes of various organization اور اس کمپیرزن کے ریزلٹ میں we were able to identify our gaps gap between our performance and the performance of the organization which is leading in the class and then we were able to take measures to bridge gap so for all benchmarking process and that is very useful activity for achievement of Z D which zero defect zero defect تک پہنچنے کے لیے benchmarking is a very very useful activity دنیا کی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن بینچ مارکنگ کا کانسپٹ اپنی آرگنائزیشن میں اپلائی کر رہی ہیں اور اس سے بہت بڑے بڑے ریزلٹس بھی لے رہی ہیں اس کی بہت اچھی اگزامپل ایک ایسی کمپنی جس نے مارکیٹ میں آفس اکوپمنٹ اور specially photocopying machines first time introduce کرائی اور اس آرگنائزیشن کا خیال یہ تھا کہ since we are the inventor اور we are the pioneer in the market we are the best and we will remain the best لیکن ہوا کیا کہ کچھ ٹائم کے بعد اس آرگنائزیشن نے یہ فیل کیا کہ مارکیٹ میں کچھ اور کمپیٹیٹر بھی آگے ہیں اور ان کی پرائسز بھی کم ہیں اور سم ٹائم کوالٹی بھی بہتر ہے یا کوالٹی سیم ہے لیکن پرائسز کم فیچر سیم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ شیئر زیادہ ہوتا جا رہا ہے ان پروڈکٹس کا اب یہ کمپنی جس نے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا ہوا تھا کافی عرصہ تک تو اس خیال میں رہی کہ since we are the best we don't need to benchmark with any other organization then after some time when their sales were declining in the market they realize کہ no we should compare our self with the market اور کمپیرزن کرنے کے لیے اس آرگنائزیشن میں ٹیمز بنائی گئیں اور ان ٹیمز کا کام کیا تھا ان ٹیم کا کام یہ تھا کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ پروسیسز ایک ٹیم نے یہ پروسیسز آئیڈینٹیفائی کر دیے جو اس آرگنائزیشن میں ہو رہے تھے تو ڈفرینٹ ایریاز کے لیے marketing finance production sales storage manufacturing سب کے لیے ڈفرینٹ جو پروسیسز تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے پھر اس آرگنائزیشن نے ویریبل ڈیفائن کیے اور وہ ویریبل کی جو تعداد تھی دیٹ واز ان ہنڈریڈ کئی سو ویریبل ایک پروڈکٹ کو بینچ مارک کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے پھر مارکیٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کون کون سی آرگنائزیشن ہیں جو ان کی ویریبل میں لیڈنگ پوزیشن ہولڈ کر رہی ہیں تو آرگنائزیشن نے ریئلائز کیا کہ مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں جن کی سیل پرائسز میں وہ اس کمپنی کی مینوفیکچرنگ کاسٹ سے بھی ایون کم ہے تو آرگنائزیشن نے یہ ریئلائز کیا کہ ان حالات میں ہم کیسے مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کی سیل پرائز سے بھی زیادہ ہو تو certainly we can not exist تو پھر ایک کوشچن سرٹنلی ریز ہوئے کہ کیسے ہمارے کمپیوٹر جو ہیں وہ اس پرائز کے اوپر سیل کرنا افورڈ کرتے ہیں تو پھر اس آرگنائزیشن کو کمپیوٹر کی ڈفرینٹ eh, سسٹم کے اندر دیکھنا پڑا اور ان سسٹم کو دیکھنے کے بعد آئیڈینٹیفائی ہوا کہ we to take some year for making some significant changes in the system تو اس سے ہمارے لیے جو لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ دیر آر سم آرگنائزیشن جو کہ ایک ٹائم پہ لیڈنگ آرگنائزیشن ہوتی ہیں اور وہ آرگنائزیشن سم ٹائم یہ ریئلائز کرتی ہیں probably we are the best in the market and we will probably remain the best forever but that is not the case we have to keep an eye on our position from time to time اور جب ہمیں یہ فیل ہو جائے کہ مارکیٹ میں کوئی اور برانڈ یا اور پروڈکٹ جگہ بنا رہے ہیں تو ہمیں بینچ مارکنگ کا پروسیس انٹروڈیوس کرانا چاہیے اس آرگنائزیشن نے بینچ مارکنگ کا آئیڈیا یوز کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ میں اور اپنے پروسیس میں میجر چینجز کی اور اس کے بعد وہ آرگنائزیشن مارکیٹ میں دوبارہ اسٹینڈ لے سکی اسی طرح جو بڑی بڑی ایئر لائنس ہیں وہ ہر وقت کمپیرزن کرتی رہتی ہے اور بینچ مارکنگ ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات ہم ڈیلیبریٹ بینچ مارکنگ نہیں کر رہے ہوتے لیکن مارکیٹ میں اسٹیٹسٹکس آتے رہتے ہیں کبھی کسی جرنل میں پبلش ہو جاتے ہیں کبھی کسی اخبار میں کمپیرٹیو ڈیٹا آ جاتا ہے اور اس ڈیٹا کی لائٹ میں ہم بینچ مارکنگ کرتے ہیں اب جب بینچ مارکنگ ہم نے کرنا ہے تو اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگی اور وہ کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بینچ مارکنگ کے لیے ہم سملر پروڈکٹ یا سملر سروس میں سے ہی آرگنائزیشن کو لے کے بینچ مارک کریں بلکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم کسی ایسے پروڈکٹ یا سروس کے ساتھ بینچ مارکنگ شروع کر دیں جو انٹائرلی ڈفرینٹ ہو ہماری آرگنائزیشن سے for example we are manufacturer of bicycles ہماری آرگنائزیشن میں بائیسیکل بنتے ہیں and we are a manufacturer لیکن ایک اور آرگنائزیشن ہے جہاں پہ پیپر بنتا ہے products are entirely different markets are different لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ بینچ مارکنگ نہیں ہو سکتی بینچ مارکنگ یہاں بھی ہو سکتی ہے وہ کیسے جیسے پیمنٹ کا سسٹم ہے کہ پیمنٹ تو پیپر کی بائنگ اور سیلنگ میں بھی ہو رہی ہے اور بائیسیکل کی بائنگ اور سیلنگ میں بھی ہو رہی ہے ریکوریز وہاں بھی ہوتی ہیں ریکوریز وہاں بھی ہوتی ہیں کمپلینٹ ہینڈلنگ وہاں بھی ہوتی ہے کمپلینٹ ہینڈلنگ وہاں پہ بھی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم نے کچھ ایریا لے سکتے ہیں کہ جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں بینچ مارکنگ کے لیے اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے ٹوٹلی اپنے پرائمریلی مین ایریا سے ہٹ کے بالکل ایک ڈفرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کچھ پروسیس کو بینچ مارک کر کے اپنی امپروومنٹ کیے سو بینچ مارکنگ کا جو پورا پروسیس ہے وہ ہے امپروومنٹ کے لیے تو اس میں ایک جو جس پوائنٹ کے اوپر میں اس وقت کر رہا ہوں دیٹ از کہ we are not suppose to benchmark with the organization from the same area from the same class rather we can take any organization اور اس کے کسی بھی ایک پروسیس سے ہم بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہم بینچ مارک کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کا کوئی ایک پروسیس اپنی کلاس میں that should be the best process جیسے ابھی ہم نے ایگزامپل لی ہے ایک بائیسیکل مینوفیکچرر اور ایک پیپر مینوفیکچرر کی کہ بائیسیکل مینوفیکچرر اور پیپر مینوفیکچرر کو جب بینچ مارک کرنا ہے آپس میں کسی پروسیس کو تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بائیسیکل مینوفیکچرر جو ہیں وہ کیسے مارکیٹ سے ریکور کرتے ہیں لیکن یہ بائیسیکل مینوفیکچر اپنی کیٹیگری میں اپنی کلاس میں they should be best in that particular variable تو پھر ہم ان کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو کمپیئر کر سکتے ہیں اور uh, ہم اپنے فیچرس کو بینچ مارک کر سکتے ہیں ان کے فیچرز کے ساتھ تو ہمیں بینچ مارک کرتے ہوئے یہ بات یہ رکھنا ہوگی کہ وہ آرگنائزیشن جو کسی ایک کلاس میں کیٹیگری میں یا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ already best in the class نہ ہو ان کے ساتھ بینچ مارک کرنا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے الٹا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے so this is a very this is a very special decision will have to take کہ کس آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے بینچ مارک کرنا ہے اور بینچ مارکنگ کے لیے کچھ ایسی آرگنائزیشن جو کہ بیسٹ ان دا لاٹ نہیں ہے یا کچھ ایسے پروسیس جو کہ بیسٹ ان دا لاٹ نہیں ہے اگر ان کے ساتھ ہم نے بینچ مارک کیا تو we will not improve so improvement کے لیے ضروری ہے کہ ان آرگنائزیشن کے ساتھ کمپیرزن کیا جائے جو اپنے کلاس میں بیسٹ ہوں so ladies and gentlemen آج کی اس ڈسکشن میں ہم نے بینچ مارکنگ کے کانسپٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے ہم نے ڈسکس یہ کیا ہے کہ بینچ مارکنگ کا پروسیس کمپیرزن کا پروسیس ہے کہ ہم آرگنائزیشن کو آرگنائزیشن سے پروڈکٹ کو پروڈکٹ سے اور پروسیس کو پروسیس سے کمپیئر کرتے ہیں اور بینچ مارکنگ پروسیس کے بعد ہم ون بیسٹ وے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ کا فیچر کوئی پارٹ کوئی کلر کوئی پروسیس کوئی system which is giving the best performance in the market اس سسٹم کو ہم اڈیپٹ کرتے ہیں فار آور آرگنائزیشن اور بینچ مارکنگ کا پروسیس ہم نے ڈفرنٹ اسٹیپ سے ایکسپلین eh, کیا ہم نے کہا کہ بینچ مارکنگ کا جو پروسیس ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے پروسیسز ڈیفائن کرنا پڑیں گے کہ کون کون سے ایسے پروسیسز ہیں جن کو ہم نے بینچ مارک کرنا ہے کمپیئر کرنا ہے ان پروسیسز کے اندر پھر ہم نے ویریس ہیں جن کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اور جن کو ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ اے یہ وہ ویریبلس ہوں گے جن کو کمپیئر کیا جائے گا کبھی ہم کاسٹ کو کمپیئر کریں گے کبھی ہم پروڈکشن پروسیس کو کمپیئر کریں گے کبھی ہم مینوفیکچرنگ سسٹم کو کمپیئر کریں گے کبھی ہم پرفارمنس آف دا پروڈکٹ کو کمپیئر کریں گے کبھی ہم آرڈر بکنگ کے پروسیس کو کمپیئر کریں گے سو ہم ویریس ویریبل کو کمپیئر کریں گے وہ ویریبل جب ہم نے ڈیفائن کر لیے تو پھر ہمارا اپنی میئرمنٹ آ گئی میئرمنٹ آف آور پرفارمنس ہم نے اپنی پرفارمنس کو جب میئر کر لیا تو پھر نیکسٹ آ گئی کمپیرزن کی کہ we will compare our performance with that performance which some organization has achieve as the best performance or the highest performance so highest performance کو اپنی پرفارمنس کے ساتھ ہم نے کمپیئر کیا اور کمپیرزن کے بعد we are able to identify the difference or the gap and we are a a position to a a gap between our our our and and achievement of the the best in the class for example اگر ہم کمپیرزن کر رہے ہیں ایک ایئر لائن کو دوسری ایئر لائن سے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایئر لائن کا جو بورڈنگ کارڈ ایشو کرنے کا جو پروسیس ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اینڈ سپوز سیونٹین منٹس میں ایک آرگنائزیشن ایک پیسنجر کو چیک ان کر دیتی ہے اور جو بیسٹ دا کلاس ہے وہ سیون منٹ میں چیک ان کر دیتی ہے تو اس کا مطلب there is a gap of ten minutes اب ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے اس گیپ کو ہم نے کیسے بریج کرنا ہے کیسے اس گیپ کو ہم نے کام کرنا ہے اور اس گیپ کو کم کرنے کے لیے we will take specific measures different steps کے اوپر کہیں کبھی ہم اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کے اوپر کام کریں گے کبھی ہم اپنی فیسلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے کام کریں گے اور کبھی ہم اپنی مشینری uh, کو اپنے اکوپمنٹ کو اپنے پلانٹ کو امپروو کرنے کے لیے کام کریں گے but all these are decision manager or the management will take for the achievement of zero defect. And zero defect is that highest level of production which we want to achieve in the organizations. So, ladies and gentlemen, I'm sure now you will be able to understand the concept of uh, uh, benchmarking, and tomorrow when you will be in the business, you will be able to apply these concepts in your organization for your organizational improvement we can also use the same concept for our personal development ہم اپنی پرسنل گروتھ کے لیے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑا سکتے ہیں آپ کے دوستوں میں آپ کے رشتے داروں میں وہ انڈیویجل جو آپ سمجھتے ہیں کہ this particular individual is the best in a particular area کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہے تو کوئی اخلاق میں بہت اچھا ہے کوئی لباس کے انتخاب میں بہت اچھا ہے کوئی بزرگوں کی ریسپیکٹ کرنے میں بہت اچھا ہے اور ہم ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے وہ کی ویریبل ہیں ان مائی پرسنالٹی جن کو میں نے ڈیولپ کرنا ہے اور پھر ہم ان کی ویریبل کو کمپیرزن کر کے we can identify gap and we can bridge that gap to make a wonderful personality so concept of marking is also applicable پرائف آف آل اپ اس کے ساتھ ہی میں اپنی کنورسن ختم کرتا ہوں نیکسٹ میٹنگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا خدا حافظ